نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شره لا شريك له هذا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الحدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه كفاتها كل مدسة بدعة وكل بدعة ضلالة رحيم وعلى أحنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزك عليهم صلوات من ربهم رحمة وأولئك هم أدون سال میں داخل ہو چکے ہیں نئے کی آمد آبادی کے تبادلے کرنا بدعت ہے کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے ہی یوم خلق اللہ السماوات والا یہ اس وقت سے کے مطابق چل رہا ہے جب سے اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا کوئی نہیں ہے رات آتی ہے دن آتا ہے سورج کا ستاروں کا نکلنا چاند کا نکلنا اور ایک مقررہ روٹ پر چلنا اور منازل کو طے کرنا اس وقت سے آج تک یہ جاری ہے اس میں کوئی فرق نہیں آیا اور نشرہ شہرم فرمایا کہ سال کے بارہ مہینے ہیں منها ہر حرم ہر مہینے حرمت والے ہیں ان مہینوں میں خون ریزی قتل و غارت گری کے دشمن پر حملہ کرنا جائز نہیں ہے البتہ وہ حملہ کر دو دفاع کیا جا سکتا ہے یہ چار مہینے فرمایا کہ تین مہینے پیدل پہ ہیں ذوالقاعدہ ذوالحج اور محرم اور ایک الگ ہے رجب یہ چار حرمت والے مہینے حرم کی جو مشروعیت شریعت سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک حرمت والا مہینہ ہے اسے تعلیم کرنی چاہیے کہ کوئی کسی قسم کی قتل و غارت گری نہ ہو اور انسان کوشش کرے کہ کسی فسق و فجور کا ارتکاب نہ ہو کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو شہر اللہ کہا ہے کہ اللہ کا مہینہ ہے مہینے سبھی اللہ کے ہیں لیکن اس مہینے کو خاص طور پہ اللہ کا مہینہ قرار دینا اس کی اہمیت اور تعظیم کی طرف اشارہ ہے جیسے ہر مسجد اللہ کا گھر ہے لیکن خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا گیا خاص طور پہ یہ اس کی تعظیم کی طرف اشارہ ہے اور اگر فرق محسوس کریں تو یہ ہے کہ بیت اللہ کی ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر ہے جیسے ہر اونٹنی اللہ کی مخلوق ہے لیکن صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقت اللہ کہا گیا کہ اللہ کی اونٹنی ہے یہ نسبت تعظیم اور تشریف کے لیے شرف کو ظاہر کرنے کے لیے تو یہ بھی اس مہینے کی خصوصیت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے ایک تاریخ آتی ہے دس دس محرم عشور کہا جاتا ہے عشور عشر سے ماخوب ہے اور عشر کا معنی دس اس دن کو یوم عشور اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دسویں تاریخ ہے ہر مہینے کی دس تاریخ کو عشور کہا جاتا اس دن کی مشروعیت یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھنا چاہیے یہ روزہ پہلے فرض تھا رمضان کی فرضیت سے قبل محرم کی دس تاریخ کا روزہ فرض تھا جو اس کی اہمیت کی دلیل ہے پھر رمضان کے نزول کے بعد اس روزے کی فرضیت ختم کر دی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا کہ جو چاہے روزہ رکھ لے اور جو چاہے افطار کر لے روزے کی ترغیب آپ نے بہت دی صحابہ کہتے یہ حفظ تو نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کی ترغیب دیا کرتے تھے بلکہ ایک دن دس محرم کو آپ نے اعلان کیا صبح کے وقت کہ میرا جو صحابی ناشتہ کر چکا ہے وہ باقی دن نہ کھائے پیے اللہ تعالیٰ اس کو روزے کا اجر دے دے گا اور جس نے ناشتہ نہیں کیا وہ اپنے روزے کو قائم رکھے یہ بھی اس کی اہمیت کی دلیل ہے بلکہ صحابہ کرام اس کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو چار پانچ سال کے بچوں کو بھی یہ روزہ رکھوایا کرتے تھے اور جب دن کے گزرنے کے ساتھ ان کو بھوک لگتی تو فرماتے ہیں کہ نفل علوم العہن تو ہم روئی کے جانور بنا کر بچوں کو دیتے اور وہ کھیلنا شروع کر دیتے اور بھوک کا احساس ان کو ختم ہو جاتا اور اسی طرح روزے کا وقت ختم ہوتا اور افطار کا وقت آ جاتا یہ بھی اس دن کے روزے کی اہمیت کی دلیل ہے اس روزے کی مشروعیت کا سبب کیا ہے دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو یہودیوں کو اس دن روزہ رکھتے ہوئے پایا تو آپ نے پوچھا کہ تم محرم کی دس تاریخ کو روزہ کیوں رکھتے ہو انہوں نے جواب دیا کہ ہاضا یومن اگر اللہ حفیح فراؤن و قوم آج کے دن اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا تھا آج کا دن موسا علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی آزادی کا دن نصوب شکرن ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں آزادی کی نعمت سے سرفراز فرمایا تھا یہ یہودیوں کی سوچ اور فکر تھی ہمارا بھی یوم آزادی آتا ہے اور ہم کیا کچھ کرتے ہیں ثابت ہوتا ہے کہ آزادی ایک نعمت ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے موسا علیہ السلام کی دہشت کے دو اسباب تھے ایک اپنی قوم کو دعوت توحید دینا اور دوسرا بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزادی دلوانا دعوت توحید بھی تھی اور آزادی بھی دلوائی مکمل آزادی وہ ہوتی ہے جس کا اطلاق جسم پر بھی ہو اور ذہن پر بھی ہو روح پر بھی ہو ایک آزادی ابدان کہلاتی ہے اور ایک آزادی اذہان کہلاتی ہے اگر بدن آزاد ہو جائے اور ذہن آزاد نہ ہو تو یہ کوئی آزادی نہیں ہے ذہنی آزادی اللہ رب العزت کی توحید اس کا فہم اس کی اقامت اور سارے احکام شریعت سے لینا یہ اذہان کی آزادی ہے جسم کی آزادی مکمل آزادی نہیں ہے وہ قوم آزاد قرار نہیں پاتی جس کی ابدان تو آزاد ہو جائیں لیکن ذہن اغیار کے غلام ہوں جو بظاہر ایک خطے کا نام تو لیں لیکن ان کی ہر چیز پر اغیار کا تسلط ہو حتیٰ کہ اگر اس قوم کے نوجوان جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو کلاشن کوف تو ان کے کاندھوں پر ہوتی ہے مگر اس کا ٹریکر امریکہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کے اشاروں سے چلتا ہے یہ کون سا جہاد اور کون سی آزادی ہے یہ مکمل نعمت تب بنتی ہے جب ابدان کے ساتھ اذہان کی آزادی بھی ہو اور یہود اس بات کو سمجھتے تھے روزہ رکھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی لہن و حقوں میں فون اس روزے کا حق ہمارا زیادہ بنتا ہے موسا اخون موسا ہمارا بھائی ہے ان کا موسا علیہ السلام سے کیا تعلق ہے تعلق کو اتباع سے بنتا ہے نہ کہ صرف ایک ظاہری تعلق کے دعوے سے اگر یہ موسا علیہ السلام سے صحیح تعلق کے حامل ہوتے یہ موحد ہوتے ہر نبی کی دعوت کی اساس توحید ہے اور توحید سے بہت دور ہے لعن اللہ یہود امن سورا اتحد و قبور ہم بیاہی مساجد العزت یہود و نصارہ پر جانتے برسائے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا یہ تو کوئی تعلق نہیں ہے تعلق کی بنیاد اتباع کے ساتھ ہے اور موسا علیہ السلام کا مشن دعوت توحید تھا تو اس لحاظ سے یہ تعلق ہمارے ساتھ بنتا ہے یہ روزہ ہم رکھیں گے چنانچہ رسول اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزے کا حکم دیا یہاں ایک اور اعتقادی مسئلہ بنا یہ روزہ اگر ہم رکھیں گے اور یہودی بھی رکھتے ہیں تو یہ ان کا تشبہ ہے ان کے ساتھ مشابہت ہے اور یہود اتنی مبغوض قوم ہے نفرت کے قابل کہ ان کے ساتھ تشبہ کسی صورت جائز نہیں وہ لوگ تو بڑے ہی طرف کھائے جانے کے قابل ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں بلکہ ان کے بوٹ چاٹتے ہیں انتہائی پرلے درجے کی بےغیرتی کا مظاہرہ جبکہ رسول اللہ سے فرماتے ہیں کہ اگرچہ روزہ عبادت ہے مگر اس عبادت میں بھی یہود کا تشبہ جائز نہیں یہ تو نفرت کے قابل قوم ہے اذا لقوکم فی تھے فاضطروا الى رات یا کوئی یہودی تمہیں راستے میں دکھائی دے تو اپنے بازو چوڑے کر لو اور اس کا راستہ تنگ کرنے کی کوشش کرو ان سے نفرت اس وقت ظاہر ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہودیوں کا قتل عام ہوگا اور یہ درختوں اور پتھروں کی اوٹ میں چھپنے کی کوشش کریں گے اور درخت اور پتھر پکار پکار کر کہیں گے کہ تار یا مسلم فن ورائی یہودی مسلمان ادھر آؤ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا اس کو قتل کروا اتنی مبوض قوم ہے کہ پتھر بھی اس سے نفرت کرتے ہیں درخت بھی اس سے نفرت کرتے ہیں یہ دھرتی کا بوجھ ہے یہ قتل ہونے کے قابل ہیں اور ہم ان کا احترام کریں ان کی تعظیم کریں اور محبت کی دیگیں بڑھائیں ان کے ساتھ تعلق اور فخر محسوس کریں اور محض دو ٹکوں کی امداد کی خاطر اپنے منہج عقیدے توحید اور اپنے دین کی دھجیاں بکھیر دیں انتہائی درجے کی بغیر تھی رسول اللہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس امر عبادت میں بھی ان کا تشبہ نہیں کریں گے خالف الہود یہود نسوارا یہود و نسارا کی مخالفت کیا کرو ہر امر میں ان کی مخالفت کیا کرو چنانچہ یہاں مخالفت کا پہلو آپ نے اس طرح بنایا دین عشت القابل داسوم النتا سے کہ آئندہ سال میں نو محرم کا روزہ رکھوں گا اس کا کیا ہے اس کا معنی یہ نہیں کہ دس کا نہیں رکھوں گا دس تو اصل ہے دس تاریخ کو اصل روزے کی تاریخ ہے لیکن نو کو بھی رکھوں گا یہ مانا نہیں کہ نو کو ہی رکھوں گا بلکہ نو کو بھی رکھوں گا کیونکہ پیارے پیغمبر کی ایک اور حدیث ہے کہ سو مو یومن قبل ہو اور یومن بعد ہو دس محرم سے ایک دن قبل روزہ رکھ لیا کرو یا ایک دن بعد رکھ لیا کرو دس محرم کا بھی ہو اور نو کا بھی ہو یا گیارہ کا بھی ہو مخالفت کا پہلو یہ ہے کہ یہودی ایک وزن رکھا کرتے تھے ہم دو رکھیں گے نو اور دس یہ پیغمبر اسلام کا اور صحابہ کرام کا ایک مستقل معمول تھا بلکہ امام نقیب رحمہ اللہ نے مکمل روزہ تین دن کا قرار دیا ہے کہ نو دس اور گیارہ کیونکہ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ سوم یومن قبل ہو یومن فائدہ ہو یہ دس تاریخ سے قبل جو ایک دن ہے نو محرم اس کا بھی روزہ رکھو اور گیارہ کا بھی رکھو اب یہاں روزے کے تین حالات ہو گئے ایک سب سے مکمل اکمل روزہ وہ نو دس گیارہ ہے دوسرا جو اس کے قریب تر ہے وہ نو اور دس ہے یا دس اور گیارہ ہے دو روزے اور تیسرا صرف دس تاریخ کا روزہ وہ قابل قبول تو ہے لیکن اس لحاظ سے اس کے مقام میں کمی باتیں ہوگی کہ یہود کے ساتھ تشبو ہے ایک روزے کی صورت میں جو زیادہ سرحد صالحین کا معمول تھا وہ نو اور دس کے روزے کا تھا اور اگر نو کو نہ رکھ سکے تو پھر دس اور گیارہ اس روزے کی فضیلت یہ ہے رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ اس طرح عطا فرماتا ہے کہ گزشتہ ایک سال کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اس لیے جو ماہ محرم کی مشروعیت کتب حدیث ثابت ہے اس پر اکتفا کرنا چاہیے اور وہ روزے کا اہتمام یا روزوں کا اہتمام اس کے علاوہ ماہ محرم کی کوئی مشروعیت ثابت نہیں ہے اسی قدر شریعت نے ذکر کیا ہے کہ محرم کا حرمت والا مہینہ ہونا اور محرم کا شاہ اللہ ہونا اور محرم کے دسویں دن کا روزہ اور ساتھ ساتھ یہود کی مخالفت کرتے ہوئے نو یا گیارہ تاریخ کا بھی روزہ یہ مشروع ہے اس کے علاوہ کوئی مشروعیت اس مہینے کے تعلق سے ثابت نہیں ہے امام تیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے تعلق سے شیطان نے لوگوں سے دو بدعات کا ارتکاب کروایا ہے دو قومیں ہیں جس مہینے کو اپنے طور پہ مناتی ہیں ایک قوم روافظ جو اس مہینے روتے ہیں دھوتے ہیں نہ خانی کرتے ہیں آہو بکا کرتے ہیں اس مناسبت سے کہ محرم کی دس تاریخ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جناب حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے یہ سارے امور بھی رہتے شہادت تو سرمایہ فخر ہے شہید کا درجہ بہت اونچا ہے اور کسی کی شہادت پر مستقل رونے بیٹھ جانا ایک وقتی آنسو اگر بہتے ہیں وہ انسانی فطرت ہے لیکن مستقل رونے بیٹھ جانا آہو بکا کرنا چیخنا چلانا گریباں پھاڑنا سینے کو پیٹنا چہرے کو پیٹنا سر مڑوا دینا اچھے کھانوں سے گریز کرنا شادی بیاہ سے گریز کرنا یہ ساری بدایت جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں شہید تو اللہ کا بڑا مقرب ہے اور جس شہید کی شہادت بہت سی آزمائشوں سے پر ہو اس کا قرب اور بڑھ جاتا ہے رونے کی بات نہیں ہے اس کا قرب تو اور بڑھ جاتا ہے مسد احمد نذیر سے نبی سے سوال ہوا کہ سب سے زیادہ مصیبت اور دکھ اور علم کس پہ آتا ہے رسول اللہ سم نے شاہ کے کہ دیا نبیوں پر آتا ہے اور نبی اللہ کی سب سے مقرم مخلوق ہے تکلیفوں کی کثرت اور غموں کا ستاب یہ کوئی رونے والی بات نہیں ہے یہ تو اللہ کے اور قرب کا باعث ہے فرمایا کہ سخت ترین تکلیفیں انبیاء پر آتی ہیں سم صالحون پھر اپنے مدارج کے مطابق نیک لوگوں پر آتی ہیں سم الامثل فالامثل پھر ان پر جن کا نمبر ان کے بعد ہو جس قدر زیادہ نیک ہوں گے صالح ہوں گے اس قدر زیادہ تکلیفیں آئیں گی نبی فرمایا کہ یقت رجل اللہ قدر دین ہی کہ ہر شخص کی ابتدا اور آزمائش اس کے دین کی بقدر ہوتی ہے انکان فی دین ہی فلادت زیدہ فی ہی اگر اس کا دین بہت پختہ ہو اور بہت مضبوط ہو تو اس کی آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں تکلیفیں زیادہ آتی ہیں اور اللہ ان کو صبر کی توفیق دے دیتے وہ انکان انقانفی دین ہی رکم اگر ان کے دین میں نرمی ہو کمزوری ہو کوتاہی ہو تو خفل فطی بلائے ہی ان کی آزمائشوں میں اور تکلیفوں میں تخفیف ہوتی ان کے امتحان کم ہوتے ہیں بلا اور بلاوت رجل حد ان میں یمشی فطی اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر مستقل تکلیفوں کا راج ہوتا ہے صدموں سے مستقل دو چار ہوتے ہیں اور وہ صدمے برداشت کر کر کے صبر کر کر کے اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ زمین پر چل پھر رہے ہوتے ہیں اور ان کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا بالکل پاک صاف ہو چکے ہوتے یہ تکلیفوں کا آنا یہ تہارت ہے گناہوں سے اللہ تعالیٰ تکلیفیں دے کر بندے کے گناہوں کو دھو ڈالتا اسی لیے نبی اسلام کی حدیث ہے کہ کل مومن من النار کہ یہ بخار ہر مومن کو جہنم کی آگ کا حصہ ملتا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت دنیا میں بخار دے دے کثرت کے ساتھ پھر اس کو جہنم کا عذاب نہیں دے گا وہ حصہ اس کو یہی مل گیا تو یہ تکلیفیں تو باعث راحت ہیں اگر غور کیا جائے تو پہلی بات یہ کہ شہادت ایک بڑا اونچا درجہ ہے جس پر رونا اور پلاننگ کے ساتھ رونا قطر جائز نہیں اور دوسرا ایسی شہادت جو تکلیفوں سے عبارت ہو آزمائشوں سے عبارت ہو وہ تو خاص طور پہ اللہ کے قرب کی نشانی ہے ایک بندہ جس قدر زیادہ اللہ کے قریب ہوگا اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اس کی ابتدا کرے گا اور اس کے دل میں صبر کا الہام کر کے اس کے درجے اونچے کرتا جائے گا نبیر اسلام ہے کہ ایک شخص اس کا جنت میں اونچا درجہ تیار ہے لیکن اس کی عمل قاصر ہے درجہ بہت اونچا ہے عمل بہت چھوٹے ہیں تو اللہ رب العزت اس درجے تک پہنچانے کے لیے اسے تکلیفوں میں مبتلا کر دیتے آزمائشوں میں اور اس کو صبر کی توفیق دیتے ہیں یہ مقام تو رفعت کا مقام ہے اور مزید اللہ کے قرب کی یہ علامت اور نشانی اس پر رونا دھونا اس کا کوئی جواب نہیں اور کچھ حدیث پر غور کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں لئی زمین نہ ضرب الخدود و الجیوب الجوب و الجاہلی ہے کہ جو شخص مصیبت میں اپنے رخسار کو پیٹے سینے کو پیٹے اور اپنے گرے کو چاک کرے اور جاہلیت کی پکارے پکارے وہ ہم میں سے نہیں ہے اس کا معنی دین سے خارج ہے ایک اور حدیث میں رسول اللہ اعظم کا فرمان ہے کہ انی بری ہوں میں نے سوال کا بل حال کا بل کا میں اس عورت سے بری ہوں جو مصیبت کے وقت سالقہ بن جائے یعنی چیخو پکار کر کے روئے اور ہارتا بن جائے اپنے سر لے اور شاخا بن جائے اپنے گریواں کو چاک کر دے اپنے کپڑے پھاڑنے کی کوشش کرے تو اس عورت سے بھری ہوں یہاں غور کیجیے عورت کا ذکر ہے حالانکہ عورت تب کمزور ہوتی فوراً رو پڑتی ہے اور مرد بڑا صابر ہوتا ہے جب ایک عورت کے لیے یہ وحید ہے تو مرد کے لیے کتنی بیٹھ ہوگی اگر مرد اپنا سینا پیٹے یا اپنے رخسار کو پیٹے اپنے گلے باہ کو چاک کرے یا مصیبت کے لیے سر منڈوا لے سر تو منڈوا سکتا ہے لیکن مصیبت کی نیت سے منڈوائے یہ بدر بھی ہے اور شرک بھی ہے کچھ لوگ بابوں کے نام پر سر منڈوا لیتے ہیں یہ شرک ہے سر منڈوانا اس کی دو صورتیں ہیں ایک عمومی حالات میں آپ اپنے بال بنواتے ہیں سر منڈوا لیجیے بال چھوٹے کروا لیجیے سب جائز ہے اور ایک ہے سر منڈوانا بطور عبادت یہ صرف اللہ کے لیے ہے اور وہ بھی حج کے موقع پر یہ عمرے کے موقع پر باقی کسی موسم میں عبادت کے نقطۂ نظر سے سر منڈوانا شرک ہے اور کسی بابے کے نام ہوگا تو یہ شرک ہوگا مصیبت کے طور پہ ہوگا تو بدعت ہوگا یہ فرمان آج کس پر منتقل ہو رہے ہیں نبیر اسلام کی ایک اور حدیث ہے ادالم تو سب انا یہ ادالم کا سب تبلا موتی ہے تو کام ہی عمر قیام واہ ہے پھر والن کا و دیر عمل بن کہ جو عورت نوحا کرتی ہے زندگی میں ایک ہی بار نوحا کرے میت پر روئے آوازیں نکالے جملے اور فطرے ادا کرے اگر وہ توبہ نہیں کرتی اور توبہ کے بغیر مر جاتی ہے تو قیامت کے دن اس کی جو بہت سی سزائیں ہیں ان میں سے ایک سزا یہ بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر دو کمیزیں لپیٹ دے گا ایک کمیز پگلے ہوئے تانبے کی ہوگی اور دوسرا خارش کی کھجلی کی ہوگی یہ دو قمیضیں اس پر لپیٹ دی جائیں گی جو دیگر عذابوں کے ساتھ اس پر لاحق ہوں گی اس پر قائم رہیں گی ایک اور حدیث میں رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے کہ ارب راحت میں جاہلی لایت رکھو نا کہ چار چیزیں جاہلیت کے امور میں سے ہیں اور میری امت ان کو بھی چھوڑے گی نہیں ہمیشہ وہ چار کام کرتی رہے گی ان میں سے ایک انیا ہے خانی ہمیشہ قائم رہے گا پیغمبر اسلام کی پیش گوئی دیکھیں کیسے ہر بہر پوری ہو رہی اب یہ کون لوگ ہیں جو یہ خانی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے قیامت تک کرتے رہیں گے واقعہ یقیناً بڑا افسوسناک واقعہ ہے لیکن چونکہ یہ شہادت کا واقعہ شہادت کی تاریخ ہے تو اس پر رونے کا کیا جواب ہے پھر رونا دھونا شریعت کے خلاف ہے اور پھر اگر اس کے جواب کا مذہب اختیار کر بھی لیں تو کیا شریعت میں تھوڑے واقعات ہیں ہر روز کوئی نہ کوئی واقعہ موجود کسی کی شہادت کا اور کسی کی قربانی کا جنگ عہد میں ستر صحابہ کی شہادت چھوٹا المیا ہے ان میں امیر حملے صحابی پہ حمبل اسلام کے چچا تصلویہ کے شہید کیا گیا ان کے پیٹ کو چاک کیا گیا اور ان کے کلیجے کو چبایا گیا ان کا گسلا کیا گیا آگاہ کاٹے گئے ناک کاٹ دی گئی کان کاٹ دیے گئے یہ معمولی المیہ ہے جس نے یہ سارا کام کیا وحشی اس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا لیکن پیغمبر اسلام کا دکھ ہمیشہ تازہ رہا فرمایا کہ بخشی تمہارا اسلام قابل قبول ہے لیکن تو کوئی چیز بدہ نہیں مجھ سے اپنے چہرے کو دور کر لینا مجھے نظر نہ آنا ہے تمہیں دیکھ کے مجھے اپنی چچا کی یاد آ جائے گی کوئی چھوٹا حل نہیں ہے بیر میں ستر صحابہ کی شہادت یہ قوم جو اللہ کے پیغمبر کے پاس آئی کہ ہمارا ہمارا قبیلہ اسلام قبول کر رہے ہیں اور ہمارے آس پاس مختلف قبائل ہیں کفار کے ان کے ساتھ جہادی مہم بھی ہوتی ہے ہمیں ایک بڑی ٹیم دیجیے جو ہمارے ساتھ جہاد بھی کرے اور ہمارے لیے تعلیم کا اہتمام بھی کرے تو ستر قرار نے بھیجے جن کی صحیح بخاری میں آتی بن نہار وہ یقور بن لئے اصحاب صفا کے یہ طلبہ تھے دن کو ایندھن اکٹھا کرتے اور اس کو فروخت کر کے اپنے پیٹ کا انتظام کرتے رات کو احادیث کا مذاکرہ کرتے اور اللہ کی اللہ کے لیے تیار کر تحجد کا اہتمام کرتے اور ان سب کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا وہ دس صحابی جن میں خبیب رضی اللہ عنہ بھی تھے جن کو اللہ کے نے جاسوسی پر معمور کیا اور کفار کو ان کی طرح ہو گئی انہیں گرفتار کیا گیا نے گرفتاری نہیں دی تو ان کو وہی شہید کر دیا گیا گرفتاری دینے والوں میں خبیب کا نام بھی تھا انہیں اس خاندان نے خرید لیا جس خاندان کے بڑے رئیس کو خبیب نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا اور اپنے گھر میں قید کر دیا ان کی شہادت کا واقعہ تو معمولی ہے اجنبیت اور غربت کی موت مدینے سے دور نبی السلام سے دور غالباً ملک کے شام کے گورنروں میں تھے گورنر وہ بعض اوقات بے ہوش ہو جایا کرتے تھے جب ہوش میں آتے تو اپنی بے ہوشی کا سبب نہیں بتاتے تھے ایک دن پوچھا گیا کہ آپ کیوں یہ کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں تو آخر انہوں نے جواب دے ہی دیا کہ جس وقت خبیب کو سلیب میں لٹکایا گیا اس وقت میں نوجوان تھا اور کافر تھا اور اگلی صف میں کھڑے ہو کر میں نے خبیب کی شہادت کا منظر دیکھا تھا کبھی کبھی وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو میں بے ہوش ہو جاتا اتنا بڑا المیہ جو تاریخ نے دیکھا اور خبیب کو معمولی صحابی نہیں تھے جس گھر میں قید تھے اس کی عورت کا بیان ہے کہ ماں رہی تو حسین نسل حکومت میں اس جگہ قیدی کبھی نہیں دیکھا کوٹری میں بند تھا آزاد سنگلوں میں جھگڑے ہوئے ہیں اور کوٹری مکفل ہے گھر بھی مکفل ہے اور پورے مکہ میں پھل نام کی کوئی چیز نہیں مکہ کی منڈیاں خالی ہیں میں گاہے بگاہے اس کی کوٹلی میں جھانکتی تو اس کے ہاتھ میں تازہ پھلوں کا خوشا ہوتا اور پھل کھا رہا ہوتا یہ پھل کون پہنچا رہا ہے کون پہنچا رہا ہے پورے مکہ میں پھل نام کی کوئی چیز نہیں یہ کھانے کے کائنات پہنچا اور اللہ کے ساتھ کیسی صلح ہے کیسی دوستی ہے کیسی محبت ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں جنت کے میوے پہنچا رہے ہیں اتنا عظیم صحابی تو ایسے واقعات تو بے شمار خود پیغمبر اسلام کی وفات تو معمولی واقع سید عائشہ کہ تو دوستی رسول اللہ فی گئی تھی تو فی یوم تو بین سہری بنہری پیغمبر اسلام کا انتقال میرے گھر میں ہوا اس نے باری بھی میری تھی اور آپ کا سر میرے سینے سے ٹکا ہوا تھا میں نے قریب سے پیغمبر اسلام کی وفات کا جو منظر ہے اس کا مشاہدہ کیا اور بات یہ ہے کہ اس کے بعد مجھے جو بھی صدمہ پہنچا جو بھی پہنچا میں پیغمبر اسلام کی اس وفات کے وقت کو یاد کر لیتی اور وہ صدمہ ہلکا ہو جاتا وہ صدمہ ہلکا ہو جاتا پیغمبر اسلام کو خیبر کی جنگ کے موقع پر ایک یہودی عورت نے دعوت دی اور گوشت میں زہر ملا دیا آپ نے وہ کھایا تو نہیں لیکن اس کی ہوا پیٹ میں داخل ہو گئی اس کا ایک جھونکا بھبکا پیٹ میں داخل ہو گیا اتنا بمودی خطرناک تھا رسول اللہ علیہ وسلم عائشہ سے کہتے کہ عائشہ آج اس شہر کی تکلیف جاگ اٹھی ہے اور بڑی تکلیف ہو رہی ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے آپ حتیٰ کہ انتظار کے بعد آپ نے فرمایا کہ دا کا اب ہو رہی کہ ایسا لگتا ہے وہ وہ زہر جاگ اٹھا ہے اور آج وہ زہر میری شہرت کو کاٹ دے گا فاطمہ طاہرہ نے کیا فرمایا تھا سب اللہ اللہ نہ لیا نے سر نہ لیا لیا یعنی، ہاں؟ میرے بابا کی موت سے مجھے اتنا سدمہ ہوا ہے اگر یہ سدمہ دنوں پر ٹوٹ پڑے تو سارے دن راتیں بن جائیں قیامت تک لیے دن نکلے ہی نہ تمام دن راتیں بن جائیں اتنا گہرا سدم ہے یا رسول یا بلال کئی فتح پر رسول رسم تھوڑا جب اللہ کے بیگمبر کو دفن کر کے آئے تو نے لگا کہ اور بلال تم نے کیسے گوارہ کر دیا اللہ کے پیغمبر پر مٹی ڈالنا آپ ادھر پر مٹی ڈالنا تم نے کیسے گوارا کر دیا مالک کا قول ہے کہ مدینہ کہ مجھے دو دن یاد ہے نہیں بھولتے ایک دن بہت روشن تھا دوسرا دن بہت تاریخ تھا روشن دن وہ تھا جب اللہ کے پیغمبر ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ داخل ہوئے بڑا منور دن تھا اور تاریخ دن وہ تھا جب اللہ کے پیغمبر کا انتظار ہوا تو اگر آپ سدمے پر جائیں گے یہ مشروع ہے تو تاریخ میں تو ایسے بے شمار واقعات موجود موجود ہر روز کسی نہ کسی کی شہادت اور کوئی نہ کوئی المیہ لیکن وہ المیہ نہیں ہے شہادت فخر اور عزت اور اللہ کے ہاں قرب کی ایک بنیاد ہے تو اس پر پشپت رونے بیٹھ جانا اور پلاننگ کے ساتھ رونا یہ کہاں کا جواب ہے اور کہاں کا ثبوت ہے یہ ایک بدعت ہے جو شیطان نے ایک قوم کو اس بدعت کی راہ اٹھائی دوسری یہ قوم نواسب کی قوم ہے ناصبہ ان کو شیطان نے یہ بدر ایک اور طریقے سے سجائی یہ خواہد ہیں جو علی رضی اللہ عنہ کے دشمن تھے اور وہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر خوشیاں منایا کرتے ایک قوم کو رونے پر لگا دیا ایک قوم کو آج کے دن خوشی پر لگا دیا کہ تم خوشیاں مناؤ اور تم اس دن اچھے اچھے پکوان پکاؤ اور اس کا اہتمام کرو سفید بالوں پر خزاب لگاؤ اور خوشیوں کا اہتمام کرو یہ شریف کی بدت آج کل عمان کے علاقے میں یہ لوگ موجود ہیں یہاں لوگ غم منا رہے ہیں وہاں خوشیاں منا رہے ہیں یہ دونوں ہیں نواز نے اور خوارج نے روافظ کی بدت کا جواب بدر سے دیا حالانکہ بدت کا جواب سنت کی دبا پہ ہونا چاہیے انہوں نے الم اور غم منایا انہوں نے اس بدت کا توڑ خوشی کے ذریعے نکالا یہ خوشی کا موقع نہیں نبی اسلام کے نوازے کی موت اور شہادت کا غم نہیں ہوگا یقیناً ایک دل میں علم تو ہوگا لیکن بظاہر اس کا اس طرح اظہار دین سے ثابت نہیں ایک وقتی رونا دھونا ہو سکتا ہے آنسو تو کہہ سکتے ہیں جیسے پیغمبر ابراہیم اپنے بیٹے کی موت پر فرماتے تھے آپ نے فرمایا تھا کہ ان کا صدمہ کہ دل میں غم ہے اور آنکھوں میں آنسو ہے ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں وہ ان بے فراق کے لیے ابراہیم محدود میرے بیٹے ابراہیم تیرے فراق کا مجھے صدمہ بہت ہوگا صدمہ ہوتا ہے طور اللہ کے پیغمبر کا نواز تھا آپ کی جھولی میں دم توڑ رہے اور کرم پر اسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں فرمایا آنسو سے رونا یہ ممنوع نہیں ہے ممنوع تب ہو کے جب زبان سے روئیں اور آوازیں نکالیں جملے ادا کریں تب یہ ممنوع ہوگا مرثیے کہیں تب یہ حرام ہوگا لیکن آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں پھر یہ ناجائز نہیں جنگ موسا کے موقع پر کتنی شہادتیں ہوئی کہ ہم فرمایا تھا تمہارا امیر زید ہے زید کے شہید ہوئے جا پر ہے جا پر شہید روا ہے جنگ موسا کے لشکر روانہ ہو گئے شام کا علاقہ ہے اور جب وہاں مار کا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مار کے کی ساری تفصیل دکھائی وہ سارا منظر سامنے کر دیا اللہ کے پیغمبر خبر دے رہے ہیں اس وقت زید کے ہاتھ میں جھنڈا ہے اور وہ قتال کر رہے ہیں اور زید شہید ہو چکے ہیں اور پیغمبر اسلام کی آنکھوں سے آنسو رواں ہے کہ اب جھنڈے کو جعفر نے سنبھال لیا وہ بھی شہید ہو گئے اور ان کی شہادت کا منظر ایسا ہے کہ دشمن نے ان کے دونوں بازو کاٹ دی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جعفر اس وقت جنت میں ہے اور فرشتوں کے پر جو ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جنت میں پرواز کرو صحابہ کرام ان کے بیٹے عبداللہ کو جب بھی پکار سے بلاتے تو یوں کہتے جب نظر ہے دو پروں والوں کے بیٹے کافر کے بیٹے یقیناً یہ عربی آنکھوں کے آنسو یہ ممنوع نہیں ممنوع ہے زبان سے آہو بکا کرنا اللہ کے پیغمبر کی نوازے تھے نبی اسلام ان کو سونگا کرتے اور فرمایا کرتے رہا نہ پائے میرے جنگا یہ میری جنت کے دو پھول کہ حسن الحسین سید شباب اہل جنت حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے ان کے مناقب ثابت ہیں لیکن ایک شخص جان بوجھ کے دس تاریخ کو کسی خوشی کا اہتمام کرے دس تاریخ کو پکوان پکائے تو میں سمجھ اس کا جواب نہیں ایک الم ایک دل میں غم تو ہوتا ہی ہے لیکن غم کے اظہار کا طریقہ بھی رہتا تو شیطان نے ایک قوم کو غم پہ لگا دیا ایک قوم کو خوشی پر لگا دیا دونوں بھی دونوں کا اہتمام بھی حقیقت یہ ہے کہ بدعت کا جواب بدر سے نہیں ہے بحمد للہ ہمارا منج ہمارا عقیدہ بالکل واضح اور صافی ہے نصف نہار کے سورج کی طرح اور وہ یہ ہے کن ان کن تم تو اللہ فتح کہہ دیجئے اللہ کی محبت چاہتے ہو اللہ کا پیار چاہتے ہو جنت کا داخلہ چاہتے ہو گناہوں کی بخش چاہتے ہو تو اس کی ایک ہی اثاث ہے ایک ہی بنیاد ہے اور وہ میرے پیارے پیغمبر کی اتباع ہے کوئی موقع ہو کوئی دن ہو کوئی حالت ہو کوئی مقام ہو ہر مقام پر ایک ہی امر حتمی ہے اور قطری ہے اور وہ پیغمبر اسلام کی اتباع ہے آج کے دن محرم کے مہینے میں اللہ کے پیغمبر نے کیا کیا اس کا شعور بحمد اللہ ہمیں ہے جماعت حدیث کو ہے اللہ کے پیغمبر کی سنت کا اقتدار سنت کا اتباع سنت کی تنقید ہر موقع پر دین کی حاکلیت اور اللہ رض کے رسول کی عبایت کا اہتمام یہ ہمارا منصب ہے ہمارا منہج ہے اور یہی طریقہ ہے بدعت کے مقابلے کا کہ بدت کا دفاع کی فدت کو دفاع کیا جائے اللہ کے پیغمبر کی سنت کے ذریعے اللہ رب العزت ہمیں صحیح اہتمام کی توفیق دے شریعت کے صحیح فہم کی توفیق دے دے اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق دے کہ ہمارا عقیدہ ہمارا منحج ہمارا عمل ہمارے خلق ہماری سیاست سب کا سب مطابق ہو جائے اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات کے ساتھ اللہ رب فرما دے اقول اللہ علیہ ولکم